زبردست مضمون کی مناسبت ہے ملتی جلتی باتیں بتائی گئی ہیں سب سے پہلے ان تمام صورتوں میں قرآن پاک کا تعارف کرایا گیا اور اس بات کو پھر دوہرا لیجئے کہ سب سے پہلے قرآن پاک کا تعارف کرایا گیا کہ کہ یہ ایک محکم کتاب ہے مضبوط کتاب ہے پھر فرمایا گیا کہ ہاں اس کی آیتوں کو پکا کیا گیا پھر فرمایا گیا کہ یہ قرآن کریم واضح کتاب ہے واضح کتاب کی آیتیں ہیں اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کا مقصد بتایا گیا یہ کس لیے نازل ہوا تخری جنڈا سمین ظلمات نور تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نکالیں اور روشنی کے جانب لائیں اور اس صورت کے اندر بتایا گیا کہ یہ قرآن کریم جو مضبوط ہے محکم ہے جس کا معنی تھا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس کو کوئی اندر گھس کر کے اس کے معنی اور مفہوم کو بدلے ایسا نہیں ہو سکتا نہ باطن سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے اس صورت میں واضح طور پر یہ بتایا جائے گا کہ پروردگار نے جہاں یہ قرآن نازل فرمایا انسانوں پر احسان کیا وہاں اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا ایسی زبردست حفاظت ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ہے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے اس کی حفاظت کا یہ زبردست انتظام اس صورت میں یہ بتایا جائے گا ایک تو قرآن پاک کا تعارف اور پھر اس کی حفاظت کا وعدہ اس کے ساتھ میں پروردگار کی توحید کے عقلی دلائل پیش کیے جائیں گے اور وہ عقلی دلائل اس صورت سے شروع ہوں گے اگلی صورت کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ آئیں گے میں نے توحید کے سلسلے میں تین صورتوں کا عرض کیا تھا سور انعام سور یونس اور سور زمر مگر اس سے مراد کہ وہ شرک بیان کیا گیا جو مکت المکرمہ میں عرب میں رائج تھا جس کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کس توحید کو طلب کر رہا ہے کیسی توحید بندوں سے مطلوب ہے البتہ توحید کے عقلی دلائل اور وہ جو ہر کس و ناقص کی سمجھ میں آ سکے وہ بہت تفصیل کے ساتھ سورہ نحل میں آئیں گے انشاءاللہ ان کی ابتدا کی گئی اسی صورت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وہ ثابت کیا گیا اور پھر برائیوں کی جڑ بتائی گئی کہ اصل میں عقیدے کی خرابی ہو سوچ کی خرابی ہو یا عمل کی خرابی ہو وہ سب کی سب شیطان کے وسوسے سے شروع ہوتی ہیں نفس کی شرارتوں سے شروع ہوتی ہیں تو شیطان کا تذکرہ کر کے بتایا کہ یہ تمہارا اگلی دشمن ہے اس سے بچو حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا تذکرہ تیسرے رکوع میں آئے گا اس کے بعد پھر چوتھے رکوع میں اللہ کے کی دو صفتیں بیان کی جائیں گی ایک یہ کہ وہ غفور الرحیم ہے اور دوسرا یہ کہ وہ عزیز الانتقام ہے پھر ان دونوں صفتوں کا ایک ہی واقعے کے اندر آپ مظہر دیکھیں گے دونوں صفتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے چند فرشتے آتے ہیں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری کا باعث بنتے ہیں لیکن قوم لوت کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں اور آخر میں پھر مضمون کو مکمل کیا جائے گا قرآن پاک کی پھر حقانیت بھی بتائی جائے گی اور اس کا بلند مرتبہ بتایا جائے گا یہ بھی اس صورت میں ہی ہے کہ کیا مقام ہے قرآن کریم کا کیا مرتبہ ہے قرآن کریم کا اور جب اس مرتبے اور اس مقام کی کتاب عطا ہوئی ہیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا کہ آپ اس کو کھول کر بیان کر دیجئے اور دنیا کے باطل کو اس کے ذریعے سے چکنا چور کر دیجئے اور حق اور باطل کو جدا جدا کر دیجئے اور کسی کی پرواہ نہ کیجئے کون مخالفت کرتا ہے کون آپ کے بیان کرنے سے جلتا ہے کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ سورت کے مضمون کی مختصر سی جھلک ہے سورت الحجر اس کا نام کیوں ہوا آخری رکوع میں قوم سمود کا تذکرہ ہے اور قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام پیمبر بن کر آئے تھے آپ کو معلوم ہے کہ جو ان کا مرکزی شہر تھا اس شہر کا نام تھا ہجر اور ان کے علاقے کا نام تھا وادی قرآن پاک کبھی ان کو وادی قرا کے نام سے یاد کرتا ہے اور کبھی ہجر کے نام سے یاد کرتا ہے جس کا آج نام میں نے آپ کو عرض کیا کہ مدائن صالح نام کا شہر ہے آج وہ جنکشن ہے ریلوے اسٹیشن ہے اور اسی کے قریب اس کے ان کے کھنڈرات ہیں مکی صورتوں کا انداز ہے اس کا خالصتاً مکی صورتوں کا انداز عرض کر چکا ہے عبارت میں کیا چھوٹی چھوٹی آیات ہوں گی فصاحت کو بلاغت ہوگی اس میں چیلنج کیا جائے گا مکہ والوں کو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں ان کا مقابلہ کر کے دکھاؤ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم را حروف مقطعات ہیں اللہ کی صفات ہو سکتی ہیں یا اس کے کوئی اشارے ہو سکتے ہیں مختلف باتیں ہو چکی ہیں اس پر دل کا یا و قرآن مبین یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور واضح قسم کی پڑھی جانے والی قرآن بار بار پڑھی جانے والی چیز کی آیتیں ہیں جو کتاب ہے وہی قرآن مبین ہے یہ کتاب کی خود تفسیر فرمائی یہ کتاب کی آیتیں ہیں کون سی کتاب مراد ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور واضح قسم کی کتاب ہے صاف صاف پڑھی جانے والی کتاب اس کی آیتیں ہیں ایک چیز رہ گئی آپ نے بھی نہیں توجہ دلائی یا یہ ہے کہ آپ کی توجہ ادھر گئی نہیں وہ کیا ہر صورت کا دوسرے کے ساتھ جوڑ ہوتا ہے تو ایک جوڑ تو آپ کے بھی ذہن میں آیا کہ جہاں بات ختم ہوئی تھی وہاں توحید کی رسالت کی آخرت کی قرآن کریم کی حقانیت کی وہی بات یہاں تفصیل کے ساتھ آئے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں زبردست جوڑ ہوتا ہے اوپر کی بات ختم کہاں ہوئی تھی ہاضا بڑا یہ لوگوں کے لیے صاف صاف پہنچا دینا ہے تو آگے شروع کی گئی بات کس سے دل کا آیات الکتاب و قرآن مبین وہ اجمال یہ تفسیر یہ صاف صاف پہنچا دینا ہے ہے کیا ہے کہا قرآن ہے اور واضح قسم کی پڑی جانے والی بار بار پڑی جانے والی کتاب ہے اور کیا مضمون کا جوڑ جوڑیں گے آپ زبردست آخری رکوع کے اندر آپ نے دیکھا وہ لوگ جو دنیا میں دن دناتے پھر رہے تھے اور جو کہہ رہے تھے زمین بدلے آسمان بدلے ہم بدلنے والے نہیں ہیں قرآن پاک لے کے بیٹھیے گا اس کی ایک اپنی برکت ہے کم سے کم اس کے حروف دیکھتے ہی رہیے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے لیکن قرآن کریم نے ذرا وہ جھلک دکھائی کہ جب موت کے جو دو جھٹکے لگتے ہیں تو یہ کس طرح مانتے ہیں اور کس طرح آجزی کے ساتھ ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے موقع دیجئے اب کلمہ بھی پڑھیں گے اب قرآن کو بھی مانیں گے اب تیرے پیمبروں کو بھی مانیں گے یہ سب کچھ بیان کیا وہاں کہا تھا کہ جب موت آتی ہے تو تب یہ ایسا کہیں گے اس صورت میں بات یہاں سے شروع کی موت کے وقت میں نہیں کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین بار بار کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی لو کانو مسلمین کاش کہ ہم فرما بردار ہوتے کب کہیں گے کس کس موڑ پر یہ کہیں گے کب کب تمنا کریں گے مفسرین نے کسی نے کہا یہ موت کے وقت میں کریں گے کسی نے کہا نہیں قبر میں کریں گے کسی نے کہا حشر میں کریں گے کسی نے کہا جہنم میں جانے کے بعد کریں گے اور کسی نے کہا اس وقت میں کریں گے جب ایمان والے جن کو سزا دینے کے لیے جہنم میں ڈالا گیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ جہنم میں تھے اور یہ طنز اور تانا کرتے تھے کہ دونوں مجرم تھے لیکن تم کو فائدہ کیا ملا کرما پڑنے کا تم بھی ہمارے ساتھ یہیں پہنچے اب جب ایمان والوں کو ایمان کی بنیاد پر ان کی غلطیوں کی سزا دینے کے بعد جہنم سے نکالا گیا تب یہ تمنا کریں گے ہائے افسوس کاش کہ ہم بھی فرما بردار ہوتے اور ایک روایت میں پھر اس کے بعد جہنم کو ڈھکن لگا کر بند کر دیا گیا کہ اب کوئی یہاں سے نکلے گا نہیں نہ جنت سے کوئی نکلے گا نہ جہنم سے اس وقت میں پھر تمنا کریں گے تو یہ الگ الگ روایتوں کو آپ جوڑ لیجئے تو آپ کہیے کہ بار بار کریں گے یہ تمنا اور بار بار کہیں گے آپ جوڑ سمجھ میں آیا وہاں کہا تھا کہ موت کے وقت میں یہ تمنا کرتے ہیں اس صورت میں کہا ایک بار کہاں بار بار کریں گے ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین ربما بسا اوقات یا پسند کریں گے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لوکانو مسلمین کاش کہ وہ فرما بردار ہوتے لوکانو مسلمین کاش کہ وہ فرما برداری کرنے والے ہوتے یہ ایک ہی لفظ ہے روبما عربی میں اس کے دو معنی ہیں اسی کا یہ معنی بھی ہوتا ہے بار بار کوئی خواہش تمنا کرنا بار بار کوئی کام کرنا اور اسی کا معنی ہے بہت کم رب رجل کریم لقیتو آپ نے پڑھا ہے کم ہیں لوگ شریف قسم کے جن سے میری ملاقات ہوئی میرے تو صرف بدماشوں سے ملاقات ہوئی عربی کی مثال ہے خود بھی ویسے ہی ہوگا رب رجل کریم لقیتو تو وہ معنی بھی یہاں کیے گئے ہیں کیا بہت کم تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی انکار کیا کاش کہ وہ بھی فرما بردار ہوتے بہت کم کریں گے ان کو تو ہر لمحہ کرنا چاہیے تھا مگر بہت کم کریں گے تو بہت کم کرنے کا پھر معنی کیا بہت کم کریں گے موت کے وقت میں کریں گے قبر میں کریں گے محشر میں کریں گے آخرت میں کریں گے اور جہنم میں اتنی فرصت ہی کہاں ہے کہ یہ پیشے کی گزری ہوئی باتوں پر تمنا کریں وہاں تو مار دھاڑ چیخو پکار ہاں کبھی کبھی ذرا سا لمحہ ملے گا موقع ملے گا پھر کہیں گے کاش کہ ہم بھی فرما بردار ہوتے ہیں لو کانو مسلمین کاش کہ وہ فرما بردار ہوتے اور لو شرطیہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم فرما بردار ہوتے اگر ہم ہم نے کلمہ پڑھا ہوتا تو مرتے وقت میں کہیں گے ہائے افسوس پھر ہم اس نافرمانی کی حالت میں مر کر کے ہمیشہ کے لیے نہ ہوتے اور جہنم میں کہیں گے کاش کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا تو کبھی نہ کبھی تو نکلتے ذر ہوں یا کلو الامل فسو فیال جب تک یہ وقت آتا جب تک یہ موقع آتا کہ یہ بار بار تمنا کریں ذرہم تب تک ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بات آئیں گے یہ دنیا کی چار دن کی زندگی پر اترا رہے ہیں مست ہو گئے ذر چھوڑیے ان کو یا کلو کھاتے رہیں وہ یتمت اور زندگی کا فائدہ اٹھاتے رہیں مزے مارتے رہیں وہ یو العمل اور آرزویں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں اللہ الحان غفلت میں ڈالنا یلہیہم العمل آرزویں ان کو غفلت میں ڈالیں آرزویں شاید جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت میں لوگ آرزو کو غفلت میں کس طرح ڈالتی ہیں اس کی تفسیر کے سمجھنے کے محتاج ہوں گے آج شاید اس کے محتاج نہ ہوں آج تو بس پیدا ہوتے ہی تجھے کیا بننا ہے مجھے یہ بننا ہے اور وہ بننا ہے اور پھر اس بننے کی چکر میں اتنا پھنسے اتنا پھنسے کہ مرنے کو بھول گیا انسان پھر کتنے بنے اور کتنے راستے میں مرے وہ تو کوئی حساب ہی نہیں ہے مگر اس چکر میں لگ کر کے اپنی آخرت کو بھول گئے وَيُلْهِهِمُ الحم اور دھوکے میں ڈالے رکھیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں عمل فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ چھوڑ دیجئے ہم قریب جان لیں گے مرتے ہی پتہ لگ جائے گا قبر میں لگ جائے گا محشر میں لگ جائے گا وَمَا أَحْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ اور یہ تو مرنے کے بعد کی بات ہے زندگی میں بھی پتہ لگ سکتا ہے عذاب آ سکتا ہے لیکن کب آئے گا عذاب وما من قریہ ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی کو الا ولا کتاب معلوم مگر اس کے لیے ایک متعین لکھت تھی دنیا میں بھی سزا آ سکتی ہے لیکن اس کے لیے اللہ کے ہاں ایک مقرر وقت ہے کب سزا دینی ہے کب نہیں دینی ہے جب تک وہ مقرر کیا ہوا لکھا ہوا وقت نہیں آئے گا تب تک سزا نہیں ہوگی ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون اور ایک ایک فرد کے لیے یہ وقت متعین ہے میری اور آپ کی موت کا وقت متعین ہے اور پوری کی پوری قوم کے لیے یہ وقت متعین ہے اور جو متعین وقت ہے ما تسبق من امہ نہیں آگے بڑھ سکتی ہے کوئی جماعت اجلہا نہیں پیچھے آگے ہو سکتی ہے کوئی جماعت اپنی مقرر کی ہوئی مدت سے آگے ہو سکتی ہے جب تک وقت نہ آئے تب تک مر نہیں سکتی وہ میں اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں جب وقت آ جائے تو پھر بچ نہیں سکتے اور جب تک وقت نہ آئے تب تک مر نہیں سکتے وقالوا ايها فالو نزل ذکر الذكر انك لمجنون چھوڑ دیے ان کو کھاتے پیتے رہے بس انسان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا مکان بنانا اور بس اچھے معیار پر پہنچ جانا جہاں آرام کے ساتھ کھا پی سکے یہی مقصد ہو تو یہ مقصد بہت پست مقصد ہے یہی وہ مقصد ہے جس کے بعد انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے کیسا جیسا مکہ کے لوگ نوز باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آ چکے ہیں کہ آپ تم پر عذاب آیا چاہتا ہے مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي عَلَيْهِ ذِكْر اور انہوں نے کہا الذی او شخص او وہ آدمی نزل علیہ ذکر جس کے اوپر ذکر نازل کیا گیا ہے یعنی ہم تو مانتے نہیں مگر جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے اوپر نصیحت نازل ہو رہی ہے ان لمجنون بے شک تو واقعہ ہی دیوانہ ہے ان لمجنون بے شک تو تو واقعی دیوانہ ہے یہ ان کی ہٹ درمی ان کی ضد اور ان کا پلان وہ منصوبہ و مکر و مکرہ جس کو ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا ذہنی ٹارچر میں مبتلا کرنا انسان کو اس کے حوصلوں کو پست کرنا سب مل کر کے کہیں پاگل پاگل پاگل پاگل تاکہ کبھی نہ کبھی تو آدمی کا حوصلہ پست ہو جائے اور دوسری ٹیم آئے وہ کہ جادوگر جادوگر جادوگر اور تیسری ٹیم کہ نہیں جادو کیا ہوا جادو کیا ہوا اور چوتھی ٹیم آئے شاعر شاعر شاعر یہ انسان کے حوصلوں کو پست کرنے کے طریقے ہیں اور آج کے نافرمان بھی اس سے کوئی بہتر طریقہ نہیں تلاش کر پائے اگر آپ کوئی دین کا کام کرتے ہیں اللہ کو توفیق دے یہی القاب آپ کو ملیں گے لو ماتا ان بل من الصادقین کیوں نہیں لاتا تو ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو ہے سچا ہم کہتے ہیں اگر تو نبی ہے نہ ہمارے سامنے فرشتے آئیں اور آ کر کے گواہی دیں کہ یہ اللہ کا پیمبر ہے ابھی تک فرشتے نہیں لا سکا ہے کیوں نہیں لاتا ہے فرشتوں کو اگر تو سچا ہے حالانکہ پیچھے جواب دیا جا چکا سورہ انعام میں کہ فرشتے کیوں نہیں آتے اگر فرشتے آئیں گے تو سوال ہے کہ فرشتوں کی شکل میں کہ انسان کی شکل میں اگر کہتے ہو وہ انسان کی شکل میں آئیں گے تو پھر پلٹ کر اعتراض ہوگا فرشتے کہیں گے ہم فرشتے اور یہ کہیں گے کہ تم تو انسان ہو اور اگر فرشتے فرشتوں کی شکل میں آئیں گے لقل الامر تو معاملہ طے ہو جائے گا پھر بچے گا کون ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا نئی یا فرشتوں کا دوسرا پہلو بیان کیا کہ فرشتے دنیا میں تماشا دکھانے نہیں آتے ہیں فرشتے دنیا میں کوئی ڈرامہ کوئی شو پیش کرنے آتے ہیں ما ننزل الملا ہم نہیں نازل کرتے ہیں فرشتوں کو الا بالحق مگر با مقصد نازل کرتے ہیں کسی کام کے لیے نازل کرتے ہیں فرشتے کس لیے آتے ہیں یا تو وہ دس فرشتے جو انسان کی حفاظت کے لیے یا وہ فرشتے جو انسان کا ریکارڈ لکھ رہے ہیں یا وہ فرشتے جو اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں یا پھر وہ فرشتے جو عذاب لے کر کے آتے ہیں یہاں دوسرے فرشتے تو آئے ہوئے ہیں لیکن اگر وہ فرشتے چاہیے تو وہ با مقصد آئیں گے اللہ کا عذاب لے کر اور جب آ جائے گا وہ مکان اذن منظرین پھر نہیں ہوں گے وہ اذن تب تو منظرین مہلت دیے ہوئے پھر ایک لمحہ نہیں ملے گا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون فرشتے نہیں آئیں گے اپنے وقت پر آئیں گے جب پروردگار چاہے گا اور یہ سوچتے ہیں اس طرح ذہنی ٹارچر میں مبتلا کر کے شاید ہم ان کے حوصلے پست کر دیں نہیں ہوگا ایسا انا نحن نزلنا الذکر ہم ہی نے نازل کیا ہے ہم ہی نے یہ تاکید کا ترجمہ اننا ایک تاقید دوبارہ اس ضمیر کو نحن لائے دوسری تاکید نزلنا کے اندر پھر اس ضمیر کا تکرار تیسری تاکید از ذکر پر علفلام لگا ہوا چوتھی تاکید اب کیا معنی ہوا بے شک ہم ہی نے تو نازل کیا ہے ذکر کو نصیحت کو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہی اس کے لیے حفاظت کرنے والے مطلب تم سمجھتے ہو شاید ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے نہیں قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اس کی حفاظت کریں گے مطلب یہ دنیا میں پھیلے گا اس کا پیغام دنیا میں پہنچے گا یہ دنیا میں پہنچ کر کے رہے گا کوئی حوصلہ پست کر کے یہ نہ سوچے کہ شاید قرآن کو ہم مٹانے میں کامیاب ہو جائیں گے قیامت تک اس کی حفاظت کی جائے گی اور میں نے بار بار یہ بات عرض کی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے الفاظ کی حفاظت ہے الفاظ کی بھی حفاظت اس کے معانی کی حفاظت اس کے مفہوم کی حفاظت اور اس کی تشریح احادیث کی حفاظت اور بلکہ ان طریقوں کی حفاظت جن کو قرآن کریم بیان کرے گا ایک ایک سنت کی حفاظت اور اس سے آگے بڑھ کر کے قرآن پاک کے پڑھنے کے انداز کی حفاظت قیامت تک ہوگی اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے وہ اسباب کے تحت کرتا ہے بے سبب نہیں کام کرتا ہے اس کی بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی کہ جو کام ہوتا ہے اسباب کے تحت ہوتا ہے قوم لوت پر عذاب آیا فرشتے آئے اللہ اپنے حکم سے لا سکتا تھا عذاب لیکن اس کا طریقہ ہے قرآن کی حفاظت ہوگی اس کے لیے بھی اسباب ہوں گے دنیا میں ایک ٹیم تیار ہو جائے گی جو اس کو زبانی یاد کرے گی نہ کوئی کام نہ دھندا بس وہ اسی کام میں لگ جائیں گے اللہ کے غیب کا منصوبہ ہے ایک علاقہ کمزور ہوگا دوسروں کو کھڑا کرے گا دوسرا ملک کمزور ہوگا تیسرے کو کھڑا کیا جائے گا چنانچہ جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کر کے آج تک اسی مشن کے تحت لاکھوں اور کروڑوں حفاظ تیار کیے جاتے ہیں پچھلے دنوں ایک بے وقوف فون کر رہا ہے کہتا ہے میں نے سنا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف تین آدمی حافظ تھے میں نے کہا ایک جنگ یمامہ ہوئی اور تمام تر تاریخی روایات میں بلکہ حدیث کی روایات میں ہے کہ اس میں جو لوگ شہید ہوئے اس میں صرف سات سو حفاظ قرآن شہید ہوئے سات سو ایک جنگ میں شہید ہوئے اور یہ بہمان کیا کہہ رہا ہے کہ تین ہی حافظ تھے یہ وہ شیطانی تحریکیں ہیں کہ کسی طرح انسانوں کو کمزور کیا جائے کہ نہیں یہ وہ کلام نہیں رہا کون کر سکتا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ اندازن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں سب سے کمزوری کا دور ہے اس دور کے اندر بھی لاکھوں نہیں کروڑوں حفاظ ہیں حافظ الگ جو اس کے الفاظ کی حفاظت کریں گے دوسری ٹیم آگی قاریوں کی جو اس کے پڑھنے کے انداز کی حفاظت کرتے ہیں مجین اور تیسرا طبقہ کاریوں کا جو اس کی قراتوں کی قرات سبا کی حفاظت کرتے ہیں چوتھی ٹیم ہے مترجمین کی جو اس کے الفاظ پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کس لفظ کا کیا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہوا تھا ویسے ہی کیا جائے اور چوتھی ٹیم پانچویں ٹیم جو اس کو کھول کھول کر کے بیان کرنے کی حفاظت کرتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز نہ بیان کرنے لگ جائیں وہی بیان کریں جو صحابہ نے بیان کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَإِنَّا لَهُ لَهُ لَحَافِظُونَ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ سچ وہ ہے کہ ما شہید و الاعداء جس کا دشمن بھی گواہی دے آپ کو شاید ذہن میں ہو انیس سو اسی کی بات ہے ایک آدمی کا دماغ خراب ہو گیا اس نے بنگال کے کورٹ میں مقدمہ دائر کیا کہ قرآن پر بین لگنا چاہیے یہ فرقہ واریت کا وہ ہوا دیتا ہے اس جج نے تو خارج کر دیا اس نے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے سننا یہ اونچے کام ہے دو وکیلوں نے بحث کی وہ چھپی ہیں ساری بحثیں اور سب غیر ایمان والے ان میں کوئی ایمان والا نہیں تھا ایک وکیل نے بحث کی اس نے کہا چوپڑا صاحب آپ کہتے ہو کہ قرآن پر بین لگا دیا جائے تو قرآن والوں کا کیا کرو گے یہ تو چھ سو آئے تھے تو تب نہیں نمٹائے جا سکے تو آج تو انیس کروڑ ہیں ان پر کون بین لگائے گا پھر ہائی کورٹ میں جو مقدمہ دائر ہوا دو ججوں کا بینچ بنا اور انہوں نے فیصلہ دیا اور ریٹ کو خارج کر دیا کہ یہ سننے کے قابل ہی نہیں ہے مگر کمال بات یہ ہے کہ دونوں قرآن کے ماننے والے نہیں تھے بعد میں ان کو اللہ نے ایمان نصیب کیا کہ نہیں کیا میرا یقین ہے ضرور کیا ہوگا انہوں نے اظہار کیا کہ نہیں کیا مجھے کوئی معلوم نہیں لیکن جو ان کی رپورٹ چھپی ہوئی ہم تک پہنچی دونوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ وہ الہامی کتاب ہے آسمانی کتاب ہے جس کے خلاف زمین پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے مکہ والے نہیں کر سکے پورے عرب کے لوگ اور نہیں کر سکے تیونس تک کے لوگ تو ہم اس کے خلاف زمین پر کیا فیصلہ کر سکتے تو آسمانی کتاب ہے شہیدت بھی لازا اس کو کون روک سکتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ اور آپ پہلے ہی پیمبر تھوڑے آئے ہیں آپ سے پہلے بھی ہم نے پیمبر بھیجے فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ پہلے گروہوں میں وَمَا يَعْتِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِيُونَ جس دور میں پیمبر آتے رہے ہر دور میں ایک ہی طریقہ رہا لوگوں کا ما یا تھی رسول نہیں آتے تھے ان کے پاس کوئی بھی رسول الا کانو بھی استحزیون مگر لوگ اس کی مذاق اڑاتے تھے اور سور زمر میں آ رہا تھا وہ سو بھی ہی کیا یہ مرتے مرتے وسیعت کر جاتے تھے کہ ہم تو مر رہے ہیں بھائی نو علیہ السلام کے زمانہ کے نافرمان مرے کہا ہم تو مر رہے ہیں مگر تم یاد رکھنا ان کی مذاق اڑاتے رہنا اتوا سو بھی کیا ان یہ ایک دوسرے کو وسیعت کر جاتے ہیں آپ کے لیے تسلی کا مفہوم ہے اگر آپ کو جادوگر کہتے ہیں آپ کو یہ شاعر کہتے ہیں آپ کو پاگل کہتے ہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں یہ پہلے بھی ایسے کہتے آئے ہیں وَكَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح اس بات کو یعنی نبیوں کی مذاق اڑانے کو ہم گھسا دیتے ہیں فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں اور گھسانے کو کہو نہ سلکا یا سلوکو پھرونا جس طرح مڑکوں کو تسبیح کے دانوں کو ڈورے میں پرویا جاتا ہے یہ نافرمانی کی باتیں گویا نافرمانوں کے دلوں میں پرو دی جاتی ہیں اور ایک دور کے نافرمان گزرے آپ کہیں گے نو علیہ السلام کے دور کے تو سارے نافرمان مر گئے تھے تو اس کے بعد جو پیدا ہوئے انہوں نے کیوں وہی باتیں کہیں جو اس دور کے نافرمانوں نے کہیں اور بھائی جو نافرمانی پیدا کرنے والا ابلیس وہ تو موجود ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ نہیں مجرموں کے دلوں میں یہ باتیں پرو دی جاتی ہیں البتہ نسبت پروردگار نے اپنی طرف فرمائی یعنی ہم اس کی طاقت دیتے ہیں کہ وہ ایسا کریں اور کرتے وہ خود ہیں اور کرواتا ان سے شیطان لا یؤمنون بی وقد خلت وقد خلت سنت الاولین یہ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں قرآن کریم کے اوپر حیرت کی بات نہیں وقت خلق سنت الاولین یقیناً گزر گئے پہلوں کے طریقے پہلے لوگ بھی ایسے تھے وہ بھی ایمان نہیں لاتے تھے ولو عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون ولو فتحنا اور اگر ہم کھول دیں ان کے سامنے بابا من السماء آسمان کا کوئی دروازہ فظلوا فيه يعرجون پھر وہ دن بھر چڑھتے رہے اس میں دن دھاڑے اس میں چڑھیں مطلب اوپر کہتے تھے کہ کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ کہ پھر ایمان لائیں فرمایا معجزہ اگر ان کے سامنے آسمان کے یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جاؤ آسمان پر اور اوپر سے ایک خط لے کر آؤ تو ہم ایمان لائیں گے آپ جائیں اگر ہم ان کے لیے دروازہ کھول دیں اور یہ رات کو نہیں زلو زلو دن میں دن میں یہ چڑھتے جائیں آسمان کے اوپر دن دھاڑے چڑھیں اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے اور کیا کہیں گے لقالو انما سکرت ابصارنا اور ضرور کہیں گے بے شک ہماری نگاہوں کو جادو کیا گیا ہے سکرت نشہ پلایا گیا ہے ہماری نظروں کو ہماری نگاہیں باندھ دی گئی ہیں ہم ہیں زمین پر ہی البتہ ہم کو دکھائی دے رہا ہے کہ آسمان میں چڑھ رہے ہیں بل قوم مسحورون نشہ کہاں پلایا گیا بلکہ ہم تو جادو کیے ہوئے لوگ ہیں ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے وہ کچھ رہا ہے ہم کو دکھائی کچھ دے رہا ہے یہ تمہیدی انداز ہے اب بیان شروع ہوگا تمہید کیا ہے آپ کو تسلی دے گئی قرآن کی سچائی بیان کی گئی اور یہ نہیں مانتے ہیں اس کی وجہ بتائی گئی مجرم ہیں مجرم یہی کام کیا کرتے ہیں اور اگر آپ کے حوصلے پست کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے کون قرآن کو مٹا سکتا ہے اور جب قرآن نہیں مٹ سکتا تو صاحب قرآن اور پھر ان کی سیرت اور ان کے اخلاق و کردار کی باتیں نہیں کوئی مٹا سکتا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا میں ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہوں جن کا مطالبہ تھا جس کے جواب میں کہا کہ اگر ہم آسمان کا ایک دروازہ کھولیں اگر قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہوں اور نشانیاں دیکھ کر ایمان لانا ہو تو کتنی نشانیاں ہیں ذرا غور تو کرو وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور یقیناً ہم نے بنایا آسمان کے اندر برج لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے مزین کیا آسمان کو للناظرین دیکھنے والوں کے لیے آسمان کے برجوں سے کیا مراد ہے پرانے مفسرین لکھتے تھے کہ سورج کی منزلیں ہیں الگ الگ مقرر ایک منزل پر پہنچتا ہے اس کا ایک نام دوسری پر پہنچتا ہے دوسرا نام تیسری اس طرح انہوں نے بارہ منزلیں مقرر کی تھی تو یہ برج سے مراد وہ بارہ منزلیں ہیں بعد کے لوگوں نے کہا کہ ممکن ہے یہ بھی ہوں لیکن یہ بہت کمزور اور پرانی بات ہے یہ فلسفہ ناکام ہو گیا تو برجوں سے کیا مراد ہیں کہا برجوں سے مراد بڑے بڑے ستارے یہ بڑی بڑی کہکشائیں اصل تو برج کہتے تھے قلعے کو یہ قلعے ہیں یہ بڑی بڑی کہکشائیں جس میں لاکھوں کروڑوں خربوں ستارے ہیں یہ قلعے ہیں اور ایک ایک ستارہ قلعہ ہے اور اس کے بعد فرشتوں کی نہ دکھائی دینے والی چوکیاں جہاں سے وہ شیاطین پر انگارے برساتے اور ان کو اس سے آگے نہیں بڑھنے دیتے وہاں تک وہ پہنچتے مگر آگے نہیں بڑھنے دیتے ان چوکیوں کو بھی برج کہا گیا ہم نے آسمان کے اندر برج بنائے وزین اور ہم نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا حضرت فقادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ستاروں کے بارے میں ایک بات کہی سب کو یاد رکھنی چاہیے فرمایا قرآن کریم نے ستاروں کے تین ہی فائدے بیان کیے ایک کیا کہ ستاروں کے ذریعے سے انسانوں کو راستہ نظر آتا ہے یہ بھی آگے آ رہا ہے دوسرا فائدہ ستاروں کے ذریعے سے اس آسمان کو خوبصورت بنایا جب اوپر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فضا کے اندر پھول بکھیرے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے بڑے کرینے کے ساتھ فضا کے اندر بلب لگائے ہیں اتنے بلب لگے ہیں اللہ اکبر لاکھوں کروڑوں خربوں آپ دیکھتے کہ آج بھی زمین کے اوپر چھوٹے چھوٹے بلب لگا کر اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کتنا خرچہ ہوتا ہے گویا اس منظر کو دیکھنے کے لیے انسان کی طبیعت بے قرار رہتی ہے تو اللہ نے کہا اوپر دیکھو یہ ہم نے بلب لگائے ہیں کیسے بلب لگے ہیں یہ خوبصورت بنایا اور تیسرا کام پروردگار نے شیطانوں کا بیان کیا کہ اس کے ذریعے سے انگارے چھوٹتے ہیں ان میں سے اور ان انگاروں کے ذریعے سے شیاطین کو مارا جاتا ہے اور ان کو اوپر کی فضا میں آنے سے روکا جاتا ہے کہا یہی تین کام ہیں جو ان تین کاموں پر غور کرے گا منزل کو پائے گا اور جو اس کے علاوہ ستاروں پر غور کرے گا کوئی دیکھتا ہے نا اس کا ستارہ کیسا اور اس کا ستارہ کیسا سوائے اپنے وقت کو ضائع کرنے کے کچھ نہیں کرے گا بہت سارے لوگ گئے اس بات کو اس حقیقت کو کہ ستارے یوں دوڑ رہے ہیں اور ایسا دوڑ رہے ہیں اور ویسا دوڑ رہے ہیں مثلا چاند پر چلے گئے لوگ سریا پر کمندیں ڈال دی ملا کیا انسان سوال ہے اس سے انسان کو فائدہ کیا ہوا کچھ فائدہ نہیں ہوا بس اس کو پتا چلا جہاں چاند ہے اور وہاں سے نیچے زمین یوں دکھائی دیتی ہے اور چاند کے اوپر کی سطح ایسی ہے مگر اس سے انسان کو کوئی فائدہ ہوا کوئی فائدہ نہیں یا تو یہ ہے کہ انسانوں کو لے جو وہیں جا کے کاشتکاری کریں وہیں رہیں وہ تو کوئی فائدہ ہے نہیں کہتے زندگی کے اثرات نہیں وہاں گویا یہی بات ساڑھے چودہ سو سال پہلے پروردگار نے اس درویش سے کہلوائی وہ حافظ نہ تو کیا کس کام کے لیے ستارے بنائے زی للناظرین ہم نے خوبصورت بنایا آسمان کو ان کے ذریعے سے وہ حافظ نہ اور ہم نے آسمان کی حفاظت کی من کل شیطان الرجیم ہر ایک مردود شیطان سے یہ دوسرا کام ہوا شیطان سے کس طرح حفاظت کی گئی حدیث میں خود اس کی تفسیر موجود ہے کہ اللہ کے ہاں جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ان فرشتوں کو بتایا جاتا ہے جو مقربین ہیں اور وہ پھر دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں اور دوسرے تیسروں کو یہاں تک کہ آسمان دنیا کے نیچے جو فرشتے ہیں وہ بھی اس کا مذاکرہ کرتے ہیں شیاطین کیا کرتے تھے کہ وہاں جاتے تھے اور ان فرشتوں کی طرف کان لگاتے تھے کیا مذاکرہ ہو رہا ہے وہاں مذاکرہ ہوتا تھا فلاں کو گرایا جائے گا فلاں کو اٹھایا جائے گا کوئی ایک بات یہ سن لیتے تھے اور پھر دوڑ کر دنیا میں آتے تھے تو جو ان کے آگے بنے ہوتے تھے ان کے چیلے ان چیلوں کو آ کر بتاتے تھے اور وہ چیلے پھر پیشن گوئیاں ٹھوکتے تھے دنیا میں پہلے تو فرمایا کہ شیطان ایک سچ کے ساتھ سو جھوٹ ملاتے تھے اور پھر یہ پیشن گوئیاں کرنے والے اس سو جھوٹی باتوں کے ساتھ اور ہزار باتیں ملاتے تھے اور پھر لوگوں کو سناتے تھے اور پھر اس میں سے ہزاروں باتیں تو جھوٹی مگر ایک بات سچی نکلتی تھی تو لوگ سچی بات پر واہ واہ واہ واہ واہ واہ پیشن گوئی پوری ہو گئی جو ہزاروں جھوٹی ہوئی ان کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوتا تھا آپ حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں کہ پیشن گوئی جھوٹی ہو جائے تو لوگ ایک پیشن گوئی سچی کو کیسے مان لیں گے اگر وہ چیز دیکھنی ہو تو مرزا قادیانی صاحب کو دیکھیے گا ایک بھی تو بیچارے کی پیشن گوئی سچی نہیں ہوئی اور وہ حدیث سچی ہوئی فرمایا جب کوئی بےمان کوئی اسلام کے خلاف بےمانی کے طریقے کو لے کر کے اٹھتا ہے تو وہ جو بھی پیشن گوئی کرتا ہے پروردگار اس کو الٹا کر دیتا ہے بلکہ اس سے وہ باتیں کہلواتا ہے جو پوری نہ ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ جھوٹا ہے مگر اس کے باوجود جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس کے باوجود ڈٹے ہیں ان کو کوئی پیشن گوئی نہیں پوری ہوئی وہ اس کی تعبیر کر لیں گے وہی کہا تھا مرزا کو مولانا ثناء اللہ نے کہ اتنے دن کے اندر اس نے مرزا نے کہا کہ مر جائے گا حیضے کی بیماری میں انہوں نے کہا حیضے کی بیماری میں پلٹ کر اس نے کہا مرزا نے باقاعدہ طور پر ایک پیشن گوئی بنائی کہ رات کو میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے اور کیا وہی نازل ہوئی کہا کہ ہم دونوں میں سے جو سچا ہوگا اتنے دن میں وہ حیضے کے بیماری میں مرے گا اور بیت الخلا میں مرے گا اور جو سچا جھوٹا ہوگا وہ مرے گا اور جو سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا مرزا مر گیا اس کے باوجود کرتے نے اس من استرقت سما حفاظت کے لیے وہ حفظ نہ اور ہم نے اس کی حفاظت کی ہر ایک مردود شیطان سے جو وہاں جاتا ہے تو پھر حفاظت کیسے ہوئی بات ہم بھول گئے فرشتے کھڑے ہیں وہ وہاں سے ان کے اوپر ستاروں کے انگارے مارتے ہیں اور یا تو یہ بھسم ہو جاتا ہے یہی مر جاتا ہے اور یا پاگل ہو کر کے بھاگتا ہے نیچے کو اور پھر اس کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے کہ میں نے کیا کہا دوسرا یہ مقصد ہے ستاروں کا علام کا سما مگر جو چوری کر لے سنی ہوئی بات کی بھاگتے بھاگتے کوئی بات چوری کر کے ایک بات سن لے ذرا سی فتبا شِحَابٌ مُبِينٌ اس کے پیچھے بھی لگتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ اس کو بھی نہیں آنے دیا جاتا ہے نیچے مگر پھر بھی پیشن گوئی وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا نہ فِيهَا رَوَاسِيَا یہ اوپر کی قدرت کی نشانیاں تھیں اگر کسی کو یہ دیکھ کر ایمان لانا ہے تو ان کو دیکھو نہیں تو نیچے دیکھو اپنی زمین کو دیکھو وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین ہم نے اس کو کھینچا وہ فِيهَا رَوَاسِيَا اور ہم نے ڈالے اس میں بڑے بڑے پہاڑ راسیت ان کی جمع امبتنا فيها من كل شيء موزون اور ہم نے اگایا اس کے اندر من کل شیم ہر ایک چیز موزون وزن کی ہوئی یعنی ایک خاص مقدار کے ساتھ اگایا جتنی ضرورت ہے ایسا آپ نے نہیں سنا کہ اس سال آم اتنے پیدا ہو گئے اتنے پیدا کہ ایک لاکھ ٹن آم سمندر میں ڈالنے پڑے کہیں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملی آپ نہیں سنیں گے موسم بہت اچھا ہوا لوگ کہیں گے تو بہت سیب لگیں لیکن اتنے سیب آ جائیں کہ آپ کہیں کہ اتنے ڈھیر لگ گئے اتنے ڈھیر لگے کہ پھر وہ سڑ گئے اور ان کی بدبو کی وجہ سے اتنے لوگ مر گئے نہ پھر بھی کمی رہے گی ہر چیز اتنی پیدا کرتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے موضوع وزن کی ہوئی وجانال لکم فیا مہایش اور ہم نے بنائے تمہارے لیے زمین کے اندر معائش معیش ان کی جمع گزارے کے طریقے کس طرح تم نے زندگی میں گزران کرنا ہے لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ کچھ چیزیں دنیا کے اندر ایسی ہیں جن کو انسان سوچتا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں اس جانور ہیں سوچتا ہے کہ ان جانوروں کو پٹھا ڈالنا ان کے لیے گاس کا انتظام کرنا یہ میری ذمہ داری ہے اگر میں مر جاؤں گا تو شاید یہ بھوکے مریں گے فرمایا تیرے لیے بھی معیشتیں بنائیں اور وہ ہزاروں مخلوقات جن کو تو روزی نہیں دے رہا ہے ان کے لیے بھی تو جو ظاہری طور پر دیتا ہوا نظر آتا ہے گھاس ڈالتا ہوا اس کے لیے بھی لس تم لہو برازقین جن کو تم روزی دینے والے نہیں ہو اور ان کے علاوہ جو ہزاروں اور کروڑوں مخلوقات ہیں جن کو انسان کچھ دے بھی نہیں رہا ہے ان کی روزی کا بھی انتظام کیا دنیا کے اندر ایک ایک چیز پیدا کی اس کی روزی کا انتظام کیا وَإِن مِّن شَيْءٍ اللہ آئندہ خزاں نہیں ہے کوئی چیز إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مگر ہمارے پاس اس کا سٹاک ہے ہمارے پاس اس کے ذخیرے ہیں دنیا میں جتنی ہم چیزیں بھیجتے ہیں یہ تو ضرورت کے مطابق بھیجتے ہیں لیکن اصل سٹاک ہمارے پاس ہیں وہاں کوئی کمی نہیں آتی ہے وہ میں نوند دل بھی قدر معلوم اور ہم نہیں اتارتے ہیں کسی چیز کو مگر متعین مقدار میں جتنی دنیا میں اتارنی ہے اتنی اتارتے ہیں مثال سے بات سمجھیں آپ سوچتے ہیں کہ بھینسیں پیدا ہو گئیں لیکن اتنی بھینسیں اس سال مری اب دنیا سے بھینسیں ختم ہو جائیں گی بالکل ایسا نہیں آپ سوچتے ہیں کہ بقرا عید پر اتنی بکریاں ذبح ہوئیں اب شاید دنیا سے بکریاں ختم ہو جائیں بالکل ایسا نہیں ہے ایک مقدار کے ساتھ اتاری جاتی ہیں اور اصل سٹاک اللہ کے پاس ہے اور کوئی کہے کہ اتنی بکریاں پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں اب گائیوں کو کھڑا ہونے کے لیے جگہ ہی نہیں بچی اتنی بھیڑیں پیدا ہو گئیں اب بکریوں کے لیے جگہ نہیں بچی ایسا نہیں ہے ہر چیز کی ایک مقدار ہے اور سٹاک اس کے پاس ہے کمی بالکل نہیں آتی ہے بہت سارے بیوقوف لوگ تبصرہ کرتے تھے کہ حج میں اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں اب تو شاید ختم ہو جائیں گے دنیا سے جانور جتنے زبا ہوتے ہیں اس سے دس گنا زیادہ پیدا ہوتے ہیں وہ اوپر کی نشانیاں یہ نیچے کی نشانیاں بیچ کی سنو وَأَرْسَلْنَا لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ پہ مَاءً وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو لَوَاقِحَ پی کی جمع ہے پانی سے بھری ہوئی فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اما تو ہم نے اتارا آسمان سے اوپر سے پانی یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے تصور پیش کیا گیا پانی کہاں سے برستا ہے ہوائیں بھیجتے ہیں ہوائیں بادلوں کو جمع کرتی ہیں وہ بادل پانی سے بھر جاتے ہیں پھر وہاں سے ہم پانی اتارتے ہیں فاسقین کموں تو ہم اس پانی کو تمہیں پلاتے ہیں اور کئی جگہ پر تو آج بھی ترقی کے اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو آسمان سے پانی برستا ہے اسی کے لوگ یہاں ہوز بنا لیتے ہیں اور اسی کو پھر پیتے ہیں یہ آپ کا تالاب یہ ایک زمانے تک یہاں سے پانی پیا جاتا رہا لیکن دوسرا طریقہ وہ قرآن پاک نے بیان کر دیا فرمایا پھر افعت کرنا ہو فی الارض ہم کیا کرتے ہیں اس پانی کو زمین کے اندر بسا دیتے ہیں اور پھر وہاں سے پھر کہیں سے اس کے چشمے نکالتے ہیں اور کہیں سے اس کے کنویں نکالے جاتے ہیں اور کہیں سے اس کے دریا بنتے ہیں پھر فحض قینا نہ ہم اس کو تم کو پینے کے لیے دیتے ہیں وما انتم تم بخازنین اور یہ سٹاک کر کے بھی ہم ہی رکھتے ہیں کہیں برف بنا کر رکھتے ہیں کہیں زمین کے اندر قدرتی پائپ لائنوں میں رکھتے ہیں کبھی کہیں دریاؤں میں رکھتے ہیں کہیں چشموں اور کنو کی شکل میں نکالتے ہیں اندر موجود ہوتا ہے ومان تم لہو بھی خاطی تم نہیں تھے اس کا سٹاک کرنے والے اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ تم کو دے دیتے بھائی ایک سال کے لیے پانی لے لو اور اس کو حفاظت کر کے رکھ لو تم نہیں رکھ سکتے تھے یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم اس کو سٹاک کر کے رکھتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ جو چیز سٹاک کر کے رکھی جاتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس کا وہ مزہ نہیں ہوتا ہے جو اصل کا ہوتا ہے جتنی پرانی ہوتی ہے لیکن بارش کے جو قطرے اوپر سے برستے ہیں وہ پانی اکٹھا کر کے بھی پی لیجئے اور جو پانی سٹاک کر کے پروردگار رکھتا ہے زمین کے اندر اور پھر نکلتا ہے چشمے کی شکل میں اس کو بھی پیجئے گا اس کا کتنا مزہ ہوگا جتنا زیادہ پرانا اندر ہے اتنا زیادہ مزہ اللہ اکبر جتنا نیچے چلے جائیں گے نلکا کھودتے کھودتے اتنا زیادہ مزہ لن وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھنی ہو تو یہ دیکھو بے شک ہم ہی زندگی دیتے ہیں ون اور بے شک ہم ہی مارتے ہیں جب تک زندہ رکھنا ہوتا ہے تب تک یہ پانی کا انتظام تب تک وما نظر الا اللہ معلوم ہر چیز انسان کی ضرورت کے مطابق پیدا ہو رہی ہے جانور ضرورت کے مطابق نباتات ضرورت کے مطابق آ رہی ہے کوئی چیز ضرورت سے نہ زیادہ ہے نہ ضرورت سے کم ہے ضرورت سے کم بھی نہیں ضرورت سے زیادہ بھی نہیں اور جب مارنے کا نمبر آتا ہے تو ہم موت دے دیتے ہیں جب زندہ رکھنا ہے سب انتظام اور جب مرنے کا نمبر آیا تو سب کچھ موجود ہے مگر کچھ بھی نہیں کھا سکتا یہاں تک کہ آپ پانی کے قطرے بھی اندر نہیں جاتے وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور دنیا پر اترانے والوں تم سمجھتے ہو کہ یہ ہم کو وراثت میں ملی یہ تو جدی پشتنی ہماری جائیداد ہے وہ وقت بھی سوچو کہ جب تم سب مر جاؤ گے تو ہم ہی اس کے وارث رہیں گے الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے والوں کو اور ہم جانتے ہیں تم میں سے پیچھے والوں کو آج تک جو انسان مر گئے وہ سب کے سب ہماری نظروں میں اور ابھی تک جو باقی ہیں آنے ہیں وہ ہماری نظروں میں اور اس کی بہت تفسیریں کی گئیں جو نماز میں پہلی صفوں میں کڑے ہوتے ہیں آگے والے ان کو بھی جانتے ہیں اور جو پیچھے ہٹتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں اور جو بڑھ کر کے اس دین کو قبول کرتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں اور جو جانتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں یہ زبردست اس کی توحید کی نشانیاں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ یہ زندگی کے چار دن سے نشانیاں بھی اس میں دکھائی گئیں قدرت کی آخر موت کا نمبر آیا اور مرنے کے بعد پھر محشر کا میدان وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَحْشُرُهُمْ اور بے شک ان کا رب وہی ان کو جمع کرے گا اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہی تو حکمت والا ہے وہی جاننے والا ہے یہ بہت زبردست نعمتوں کا تذکرہ ہے جلدی جلدی ہمیں پورا کرنا ہے ترجمہ تو اصل مقصد تو ترجمہ ہے ورنہ اس کے اوپر آپ غور کرتے جائیے کیا نظام خدا بندی ہے حیران ہوں گے آپ میں نے شاید کسی موقع پر عرض کیا تھا یو پی میں گوشت خور لوگ بہت زیادہ ہیں جانور بہت زیادہ ذبح ہوتے ہیں خاص طور سے بیچاری ہماری بھینس کی تو خیریت ہی نہیں تو میں نے دیکھا وہاں ایک ایک شہر کے اندر ہزاروں کچڑے اور کچڑیاں ذبح ہو رہے ہیں تو میں نے اپنے استاد سے عرض کیا میں نے کہا حضرت اگر ہمارے یہاں ایسا سلسلہ ہو جائے تو میرے خیال سے ایک ہفتہ نہیں گزرے گا تو کشمیر کی یہ نسل ختم ہو جائے گی بالکل اس پر فرمانا کہ بڑا بے وقوف ہے تجھے عقلی نہیں ہے کہا پروردگار نے روزی کا انتظام کرنا ہے تمہارے یہاں اس کو بطور روزی نہیں کھاتے ہیں صرف وقت گزارنے کے لیے ویسی تفریح کے طور پر ذائقہ لینے کے لیے جس جگہ پر جو چیز وہاں کی خوراک بنے گی اس کا مہیا کرنا اللہ کے ذمے ہے اس کو مہیا کرے گا چنانچہ جو مکی کھاتے ہیں ان کو مکی پوری جو چاول کھاتے ہیں ان کو چاول اور جو گیہوں کھاتے ہیں ان کو گیہوں جو جو کھاتے ہیں ان کو جو جس کا جو خوراک ہو اور آپ اپنے طور پر بھی جو خوراک بنانا چاہے وہی بنا لیں وہی ملتی رہے گی کوئی آدمی خیال میں بھی چنے کھا رہا ہے اس کو چنے ملیں گے اور جو بادام کھائے گا اس کو بادام ملیں گے یہ ساری قدرت کی نشانیاں مگر کب تک موت تک اس کے بعد وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ ہو اور تیرا رب وہی تو ان کو جمع کرے گا محشر کے میدان میں یہ ساری نعمتیں ہیں مگر ان سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت کیا ہے انسانوں ہم نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا تم کو اپنی توحید کی امانت عطا کی اور پھر تمہارے بیچ میں نبیوں کا سلسلہ چلایا اپنی توحید کو پہنچانے کے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں اب اس نعمت کا تذکرہ اشرف المخلوقات ہونا بیان کیا جائے گا اور پھر اس توحید کی امانت کو باقی رکھنے کے لیے وہی کی نعمت ملے گی اس کا تذکرہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو من من مسنون وہ جو ٹک ٹک ٹک ٹک بجنے لگ جائے من ہم مسنون اور بخاری شریف میں کہ حمئن کیا یہ حماعتن کی جمع ہے اور اس کے معنی کیا ہے حمئن کالا گارا اور مسنون کے معنی پرانا کیا وہ سن سن مسنون پرانا جس پر ذرا وقت گزر جائے اب آسان ترجمہ کیجئے پرانے سڑے ہوئے کالے گارے کی کھن کھناتی مٹی سے ہم ان گارا اور وہ بھی کالا اس سے انسان کو پیدا کیا یہ مٹی کے الگ الگ دور ہیں ایک وقت میں وہ گارا بنا پھر وہ پرانا ہوا اور پرانا ہونے کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اور پھر اس سے ایک ڈھانچہ بنایا گیا اور اس ڈھانچے کو سکھایا گیا اور جب وہ سوکھ گیا تو ٹھن ٹھن بجنے لگ گیا السَّمُونَ اور پیدا کیا ہم نے جن کو اور جان سے مراد ابو الجن جنوں کا باپ اس کو پیدا کیا من ہم نے اس کو پیدا کیا من قبل اس سے پہلے من نار السموم سموم کی آگ سے پیدا کیا سموم کیا ہے بعد نے کہا نار شدید سخت آگ اور بعد نے کہا وہ آگ وہ آگ کی لپٹ جو اوپر کو جاتی ہے جو مسام کے اندر گھس جاتی ہے بالوں کے سوراخوں میں گھس جاتی ہے لپٹ یعنی دکھائی نہیں دیتی اوپر جو اس کا جاتی ہے لپٹ آگ کی اس لپٹ سے ہم نے جان کو پیدا کیا وہ قَالَ رَبُّكَ اب جان تو پہلے سے پیدا ہے جنات پہلے سے پیدا ہو چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے پھر کیا ہوا اور یاد کرو جب پھر رب نکال الملائکہ فرشتوں سے انی میں پیدا کرنے والا ہوں بشرن ایک بشر کو یہی ہے وہ آئے میں نے کہا جب سب سے پہلا انسان پیدا ہوا اس کو پروردگار نے کیا کہا بشر وہ انسان بھی ہے اور نبی بھی ہے پروردگار اس کو کہہ رہا ہے بشر میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کو بشر کے معنی لوگوں کے ذہن میں بیٹھے خطا کار سیاہ کار یہ لوگوں کے ذہن میں ہیں بشر کے معنی انسان پیدا کرنے والا ہوں آدمی ین آدمی پیدا کرنے والا ہوں تمام ہماری تصویروں میں کس سے پیدا کروں گا من من سلسال ان مسنون پرانے کالے سڑے ہوئے گارے کی کھن کھناتی مٹی سے ترجمہ یاد رکھیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ تو جب میں اس کو پورا پورا بنا دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ اور میں اس میں پھونک دوں من روحی اپنی جانب سے روح فقعو تو گر پڑنا تم سب کے سب لہو اس کے لیے ساجدین سجدے میں سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا تسلیم کرنا بھی اشرف المخلوقات ہے آج تک فرشتے اشرف المخلوقات ہیں اب یہ حضرت انسان اشرف المخلوقات ہوں گے فسجد سجد کلوہم اجمعون فرشتے تو سمجھ گئے ہمارے مالک کا حکم ہے اس نے حکم دے دیا اس کے سامنے جھک جاؤ اور جھکنے کا معنی میں تین بتا چکا یا تو میں جھک کر سلامی کرو اور یا ان کو قبلہ بناؤ اور اللہ کو سجدہ کرو اور یا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اسی کے آگے جھک جاؤ سجدہ کرو فسجد الملائکہ تو فرشتوں نے سجدہ کیا کلہم سب نے اجمعون اکٹھے ہو کر یعنی ایک تو سب نے کیا کوئی باقی نہیں بچا اور دوسرا یہ نہیں کہ کچھ نے کیا باقی کھڑے رہے اب انہوں نے دیکھا سارے گر گئے سجدے میں مگر چلو ہم بھی گر جاتے ہیں ایسا نہیں ہوا سب اکٹھے گر گئے سجدے میں اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابلیس تو شیطان ہے جن ہے اس کو حکم نہیں ملا تھا پھر کیوں اس کو کہا گیا میں عرض کر چکا کہ جب بڑی مخلوق کو حکم ملا تو باقی سب اس میں شامل اور یہ تو مقرب فرشتوں کی صفوں کے بیچ میں گھسا ہوا تھا اس لیے اس کو تو بدرجہ اولا حکم تھا اور سورہ آراف کے دوسرے رکو میں ہم پڑھ چکے کہ اس نے کہا کہ جو نے مجھے حکم دیا ہے گویا یہ مانتا ہے کہ مجھے بھی حکم ملا ہے وہ کھڑا رہا ابا ان کون اس انکار کیا اس نے کہ ہو جاتا وہ مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ یا ابلیس پروردگار نے فرمایا او ابلیس بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا نام ابلیس نہیں ہے اس کا نام تھا عزازیل اور ابلیس کے معنی کیا مایوس ہونے والا بدترین مایوس سخت مایوس تو چونکہ یہ سخت مایوس ہونے والا اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا ابلیس اے ابلیس مالک اللہ تکون مع الساجدین تجھے کیا ہو گیا اللہ تکون مع الساجدین کہ ہوا ان کے اللہ تکونا کہ تو نہیں ہوا ماسکا جدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سب نے سجدہ کیا تو کھڑا تجھے کیا ہو گیا جواب دیتا ہے اس نے کہا لم اکم میں ایسا نہیں ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں نے ناک چڑھا کے کہہ رہا ہے لحاظ جدا کہ میں سجدہ کروں لی بشرن کسی بشر کو سب سے پہلے بشر کو حقیر سمجھنے والا ابلیس اگر کوئی بشر کو حقیر سمجھتا ہے کہ بشر تو اس کو کہتے ہیں جو گنگار سیاکار وہ سب سے پہلے کون سمجھ رہا ہے ابلیس وہ پھر اسی کا چیلا قال لم اقل لي علی بشر اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ میں سجدہ کروں کسی بشر کو خلق کا وہ جس کو تو نے پیدا کیا پرانے کالے گارے کی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے قال منها تو نکل یہاں سے اگر تجھے یہی کرنا ہے تو یہاں اکڑنے کی اجازت نہیں نکل جا یہاں سے فائن رجیم بے شک تو مردود ہے رجیم کے لفظی معنی پتھر مارا ہوا دھتکارا ہوا ہے تم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور بے شک تیرے اوپر لانت ہے الى يوم الدین فیصلے کے دن تک لانت رہے گی قَالَ رَبِّ فَانْزِرْنِي الى يَوْمِ يُبْعَسُونَ اس نے کہا میرے رب فانزرنی تو محلت دے مجھ کو الى يوم يبعثون اس دن تک جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا دعا قبول ہو گئی اور میں اس پر عرض کر چکا کہ شیطان اس وقت میں گستاخ اور پروردگار جلال میں مگر وہ جانتا ہے کہ اس کے ہاں دعائیں ہر وقت میں قبول ہوتی ہیں اور بندو کو یہ سمجھاتا ہے کہ تیری تو قبول ہی نہیں ہوگی اور پھر بندے بھی اس کے اغوا میں آ کر کہتے ہیں جی میری دعا کہاں قبول ہوتی ہے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے دعا کیجیے آپ کہیں تم بھی دعا کرو میں بھی کروں گا او جی میری کیا دعا ہوگی میری کہاں قبول ہوتی ہے میں تو ابلیس سے بڑا ہوں گا ابلیس سے بھی بڑا ہے ابلیس کی تو ہو رہی ہے قبول تیری نہیں ہوتی الہ میں یو جب تک انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا قال فإنك من کرمینل فرمایا بے شک تو ہے مہلت دیے ہوں میں سے لیکن تھوڑی سی ترمیم وہ کیا اس نے کہا تھا جب لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا فرمایا نا الى یوم الوقت المعلوم اس وقت تک اس دن تک تجھے مہلت ہے جس کا وقت بھی متعین ہے اور وہ جب انسانوں کو موت آتی ہے تب تک جب قیامت آتی ہے تب تک تجھے مہلت ہے اس کے آگے مہلت نہیں ہے قبر میں تجھے مہلت نہیں حشر میں تجھے مہلت نہیں تجھے صرف انسانوں کے موت تک ہے اجازت اور قیامت تک اجازت ہے تب تک مہلت رہے گی تجھے قال رب بما اغويتني کہتا ہے میرے رب بما اس وجہ سے کیا اغويتني تو نے مجھ کو گمراہ کیا اپنے خود گمراہ ہونے کو نہیں تسلیم کرتا ہے بلکہ کہتا ہے اللہ نے مجھ کو گمراہ کیا تو نے مجھے گمراہ کیا اس وجہ سے لو زينن لهم في الارض فل ارد میں ضرور بھی ضرور خوبصورت بناؤں گا ان کے لیے فی الارض زمین میں کس کو خوبصورت بناؤں گا گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھاؤں گا ان کی لالچ لگاؤں گا ان کے ایسے چٹخارے لگاؤں گا وہ مَجْمَعِينَ اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا ایسے چٹخارے لگاؤں گا کہ وہ سب گمراہ ہو جائیں گے وہ اور میں ضرور بھی ضرور ان سب کو اغوا کروں گا یعنی گمراہ کروں گا اجمعین سب کے سب کو بچیں گے نہیں لگا کے چھوڑوں گا اپنے راستے پر اللہ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ اقرار کرتا ہاں کچھ درویش ہوں گے تیرے خاص بندے وہ میری محنتوں کے باوجود بھی میرے راستے پر نہیں آئیں گے اللہ عبادت مگر تیرے وہ بندے من ہوں ان میں سے المخلصین خالص کیے ہوئے قال هذا صراط علی مستقیم پروردگار نے فرمایا هذا صراط یہ ہے وہ راستہ مستقیم جو سیدھا ہے علیہ مجھ تک پہنچتا ہے علیہ مجھ پر ہے یہ ہے وہ راستہ علیہ مجھ پر مستقیم سیدھا مطلب یہ ہے وہ راستہ جو مجھ تک سیدھا سیدھا پہنچتا ہے اور یہ دوسرے حضرات نے یہ بھی ترجمہ کیا یہ ہے وہ راستہ جس کا بتانا مجھ پر ضروری ہے میں اپنے بندوں کو بتا کر چھوڑوں گا یہ سیدھا راستہ ہے اس کے بعد جو چلنا چاہے اس پر چلے گا جو نہ چلنا چاہے وہ تیرے ٹیڑے راستوں پر چلے گا ہاں یہ بات سن ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بے شک عبادی جو میرے بندے ہیں لیس لک علیہم سلطان ان کے نہیں ہے تیرے لیے ان کے مقابلے میں سلطان کوئی طاقت تو ان کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکے گا من اتبع کا من الغاوین مگر وہ جو تیری پیروی کریں گے تیرے پیچھے چلیں گے من الغاوین گمراہوں میں سے ان کو تو گمراہ کرے گا جو میرے راستے پر چلنا چاہیں ان کو تو گمراہ نہیں کر سکے گا معلوم ہوا کہ شیطان کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا ہے گمراہ کون ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں اور وہ صرف لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کسی کو پکڑ کر گناہ کرانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا وَإِنَّ جَهَنَّمَ جان مَجْمَعِينَ اور اگر تو گمراہ کر لے گا تو کیا جہنم میں کمی ہے تو بھی جائے گا تیرے چیلے بھی جائیں گے وَإِنَّ جَهَنَّمْ اور بے شک جہنم لَمَوْعِدُهُمْ ان سب کے وعدہ پورا ہونے کی جگہ ہوگی اجمعین سب کے سب کی لہا سب وَبْوَاب اس کے ساتھ دروازے ہوں گے لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ہر ایک دروازے کے لیے ان لوگوں میں سے جزو مقصوم ایک بانٹا ہوا حصہ ہوگا ہر دروازے سے کس دروازے سے کس نے جانا ہے پہلے سے طے ہوگا اور میں نے یہ عرض کیا تھا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کے تحت پانچویں پارے کے آخر میں کہ جہنم کے مختلف طبقے ہیں اور کتنے طبقے بیان کیے گئے میں نے عرض کیا تھا سات وہ اسی آیت کو سامنے رکھ کر بالکل قطعی سے ثابت ہو گیا کہ اس کے ساتھ طبقے ہیں ہر طبقے کا ایک بڑا گیٹ ہے ہر درجے کا ہر منزل کا ایک بڑا گیٹ ہے اور ان منزلوں میں جانا کس نے ہے وہ بھی طے ہے سب سے نیچے کی منزل کس کے لیے منافقین کے لیے اور سب سے اوپر کی منزل کس کے لیے اور ساتھ مومنین کے لیے وہ لوگ جن میں ایمان تو ہے مگر نافرمانیاں کرتے رہے اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں اور اعمال میں کمزوریاں